نیتوں کے متعلق مختلف مدنی پھول عطا فرمائے جن میں یہ بھی ہے مباح یعنی جا اس کام بغیر اچھی نیت کے کارے ثواب نہیں ہوتا نمبر دو مباح کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ مولا علی شیر خدا کر رم اللہ تعالی وجہ الکریم کے تیرہ حروف کی نسبت سے حصول ثواب آخرت کے لیے سلسلہ حیات الحیوان دیکھنے کی تیرہ نیتیں نمبر ایک جہاں اللہ اضبل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارہ کا تعالی جیسے کریمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تصویر و تحمید کروں گا اسی طرح اسکر اللہ کہا گیا تب بھی اللہ السبل کا ذکر کروں گا یعنی او او گا جہاں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کا ذکر آئے یا صلو علی الحبیب کہا جائے تو درو شریف عرض کروں گا یعنی صلی اللہ تعالی علی محمد کہوں گا نمبر تین کرام علی مسلاط و تسلیمات میں سے کسی کا ذکر ہوا تو علیہ السلام صاحب کرام علی میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ بزرگان دین اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا چار عجائب قدرتی الہی وجل کا بیان سن کر ذکر اللہ کی نیت سے سبحان اللہ اور نیت کے موقع پر سچے پکے ارادے کے ساتھ انشاء اللہ وجل کہوں گا پانچ توبہ کی ترغیب دلائی گئی یا توبو الا اللہ کہا گیا تو شرائط توبہ پر عمل کرتے ہوئے رجوع اللہ کی نیت سے استغفر اللہ کہوں گا چھ تمام کام کاج اور مصروفی جات کو چھوڑ کر توجہ سے بیان سنوں گا سات حیوان کے احوال سن کر رب تعالی کے اس فرمان پر عمل کی نیت سے اس کی شکر گزاری کروں گا چنانچہ پارا تیئیس سورہ یاسین جو قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکوینس کے اعتبار سے صورت نمبر چھتیس ہے آیت بہتر تہتر سیونٹی ٹو سیونٹی تھری میں ارشاد خدا بندی ارس وجل ہے وزل اللہ لہم فمین ہا وقوب ہوں یا قلون و لہم فیحہ منا مشارب افلا یشکرون ترجمہ کنزول ایمان اور انہیں ان کے لیے نرم کر دیا تو کسی پر سوار ہوتے ہیں اور کسی کو کھاتے ہیں اور ان کے لیے ان میں کئی طرح کے نفے اور پینے کی چیزیں تو کیا شکر نہ کریں گے نمبر آٹھ ان کے اوساف سے درس حاصل کروں گا اور عبرت کے مدنی پھول چڑوں گا نو اللہ تعالیٰ نے حیوانات میں طرح طرح کے معالجات یعنی علاج رکھے عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے اسے اپناؤں گا اور خیر خائیے امت کی نیت سے دوسروں کو بتاؤں گا دس اس سلسلے سے مختلف مدنی پھول حاصل کر کر نیز اگر شرعی مسائل بیان ہوئے تو انہیں سیکھ کر کہیں خدائے قدیر اجز و بدل کی قدرت کا بیان کروں گا تو کہیں نیکی کی دعوت عام کروں گا گیارہ ان مدنی پھولوں کو تحریر بھی کروں گا اور وقتاً فوقتاً ان کی دہرائی بھی کروں گا بارہ اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے روزانہ فکر مدینہ کو معمول بناؤں گا تیرہ ساری دنیا کے لوگوں کی اچھا کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول رکھوں گا کثیرہ جس قدر نیتیں کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ اسی قدر اس بیان کا کرنا اور سننا مزید کار ثواب ہو جائے گا اس عالمی نیت اپنے ہر عمل میں کئی کئی کثیر نیتیں کر سکتا ہے یاد رکھیے نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں عمل کا سچا پکا ارادہ نہ ہونے کی صورت میں ان الفاظ کو بیان کر دینا یا سن لینا نیت نہیں بہرحال آپ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 اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کی اللہ تعالیٰ نے اس التجا کو قبول فرمایا اور ان چار پرندوں کو ذبح کرنے کا حکم فرمایا یہ ایک طویل واقعہ ہے اس چار پرندوں ہی کو کیوں ذبح کیا گیا علماء کرام صوفیاء کرام رحمہم اللہ السلام اس کے متعلق مدنی پھول بیان کرتے ہیں مور اور کبوتر کا بیان ہم ہمارے پچھلے سلسلوں میں گزر چکا آج تیسرا جو پرندہ اس میں ضبط ہوا اس کا بیان ہے اور وہ ہے گدھ گدھ کے اندر ایک بری خصلت پائی جاتی ہے مور اور کبوتر میں بھی ایک ایک بری خصلت بیان کی گئی جو پائی جاتی ہے اور چار پرندوں کی جب خصلتیں ہم میں جو بری پائی جاتی ہیں اگر وہ بری خصلتیں جو ان میں پائی جاتی ہیں اگر ہم میں پائی جاتی ہیں تو ہم اپنے سے جدا کریں ان شاء اللہ اس کی برکت سے نفس کو ذبح کرنے کا موقع ملے گا اور انسان برائیوں سے بچ سکے گا تو گد میں کون سی بری خصلت پائی جاتی ہے جس کو انسان نے چھوڑنا ہے وہ بری خصلت ہرس اور لالچ کی ہے تو آج کا ہمارا سلسلہ گد پر ہے یہ حفظ کی علامت ہے عربی زبان میں گد کو ان کہا جاتا ہے جبکہ انگریزی زبان کے اندر اسے ویلچر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے حدیث پاک میں بھی اس جانور کے اندر پائی جانے والی اس علامت کا بیان موجود ہے چنانچہ تبرانی شریف کی روایت ہے کہ حضرت سعید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبیج اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسا کریم اللہ علیہ علی و علیہ صلاحت وسلم نے فرمایا اے میرے رب اجس بدل مجھے اپنی مخلوق میں اپنے نزدیک معزز شخص کی خبر دے تو رب تعالی نے فرمایا کہ جو میری رزا کی طرف ایسے تیزی سے بڑھتا ہے جیسے گدھ اپنی خواہشات کی طرف یاد رکھیے کہ گدھ کی عمر لمبی ہوتی ہے مقولہ بھی اہل عرب میں مشہور ہے امر نصر فلا گدھ سے بھی زیادہ طویل عمر والا یہ طویل عمر والا گدھ کیا کہتا ہے جب آواز نکالتا ہے یہ کہتا ہے یبنا آدم اشا الموت ملاقیق اے ابن آدم چاہے تو جتنے برس بھی جی لے بس ایک وقت موت ضرور تجھ سے ملاقات کرے گی شیخ طریقت امیر سنت بانی راوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس اطار قادری رضوی دامد برکاتم العالیہ نے اپنی مایا ناز تصنیف فیضان سنت میں بھی گد کے حوالے سے کچھ باتیں نقل فرمائی اور آپ یہ ارشاد فرمائی یہ ہزار برس تک زندہ رہتا ہے اور یہ بس اوقات مردار پر گرتا ہے اور اتنا کھاتا ہے اتنا کھاتا ہے جب یہ مردار پر گرتا ہے تو چھوٹے پرندے وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ اس کی ہیبت سے اس کے قریب نہیں آتے دور ہو جاتے ہیں اور یہ ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ مطلب دیکھ کر خوف زدہ ہو جائے بندہ مگر جب یہ مردار کھاتا ہے کھاتا ہے اور ہرس کرتا ہے اور اپنی ہرس کے مطابق کھاتا ہے تو اتنا نڈھال ہو جاتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ با آسانی اسے پکڑ سکتا ہے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ایک بڑا مردار خور پرندہ ہے جو زیادہ تر مردار جانور کی لاش کو اپنی غذا بناتا ہے یہ دنیا کے تقریباً تمام ہی بر اعظم میں پایا جاتا ہے یہ ہر طرح کے ماحول مثلا ساحلی علاقوں پہاڑوں شہروں نیز میدانوں اور جنگلات وغیرہ میں پایا جاتا ہے خصوصاً یہ گرم اور کھلے میدانوں میں رہنا زیادہ پسند کرتا ہے گد کی چونچ موٹی اور مضبوط ہوتی ہے دیگر شکاری پرندوں کے مقابلے میں اس کی چونچ چھوٹی ہوا کرتی اس کی چونچ اور سر ایک عجیب سی صورت میں ہوتے ہیں یعنی کنارے دھارے دار اور چونچ کے ذریعے یہ مردار کا گوشت پھاڑنے کا کام بھی کرتا ہے تاہم بعض گد کی چونچ اتنی مضبوط نہیں ہوتی جس سے وہ مردار کی کھال وغیرہ پھاڑ سکیں جد کے سر اور گردن پر پر نہیں ہوتے اس میں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ مردار کا گوشت کھانے کے دوران گدھ کو اپنا سر جانور کے جسم میں ڈالنا پڑتا ہے جس کے سبب گوشت کے ذرات اور مردار کے گوشت میں مہمانی کا لطف اٹھانے والے کیڑے مکوڑے یا جراثیم وغیرہ اس کے جسم پہ نہیں لگتے یعنی سر اور گردن پر پر نہیں ہے تو اب یہ جراثیم جو گد کے مطلب مردار کے آگے پیچھے پھر رہے ہیں اس وقت مردار مردار ہوتا ہے تو اب یہ سر اندر ڈالے گا تو وہ سارے جراثیم اس پہ لگیں گے لیکن جب اس کے سر پر نہ بال ہیں نہ کچھ اور اس کے اسباب ہیں تو اس جراثیم سے یہ بچ جاتا ہے نیز گد تیز دھوپ میں بیٹھ کر ان جراثیم کا تدارک کرتا ہے اور یہ تیز دھوپ میں بیٹھنے کا عادی ہوتا ہے گرم ماحول میں زیادہ پایا جاتا ہے تو اب گرمی اور دھوپ کی کا فائدہ یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ جراثیم مار دیتے ہیں لیکن ہمارے عام طور پر دھوپ کا اس انداز سے اہتمام نہیں کیا جاتا شیخ طریقت امیر السلت یہ مدنی پور بارہا عطا فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر اس طرح کا نظام ہونا چاہیے کہ دھوپ آئے جائے اور ہوا کراس ہوا کرے یعنی سامنے دروازہ تو دوسری طرف کھڑکی اور اس انداز سے آمنے سامنے ہوا بھی کراس ہو اور اس کے ساتھ ساتھ دھوپ کا آنا جانا بھی ہو تاکہ جراثیم کم ہو اور اس سے ہماری زندگی مزید خوشگوار ہو سکے گد کے پنکھ کافی بڑے ہوتے ہیں اس کی دم چھوٹی اور چوڑی ہوتی ہے اس کی نگاہ کافی تیز جبکہ اس پرندے کے پلکیں نہیں ہوتی گد کی ٹانگیں چھوٹی ہوتی ہیں اس کے پنجے لمبے اور موٹے ہوتے ہیں گد کی جل کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں جو کہ پیلے نارنجی نیلے جامنی اور سرخ ہوتے ہیں گد اگرچہ کئی رنگوں پر مشتمل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑا پرندہ ہے پھر بھی یہ درختوں میں غیر نمایاں ہو جاتا ہے یعنی اس کی رنگت ایسی ہے کہ درختوں میں چھپ جاتا ہے اور دیکھنے والا یہ پہچان نہیں سکتا کہ یہاں گد موجود ہے گد کی دو گروہوں میں تقسیم کی گئی کلاسیفیکیشن کی گئی نیو ورلڈ گد اور اولڈ ورلڈ گدھ نئی دنیا کا گدھ اور پرانی دنیا کا گدھ اولڈ ورلڈ گدھ کی تقریباً پندرہ اقسام ہیں جبکہ نیو ورلڈ گد کی چھ کے قریب اقسام پائی جاتی ہیں ان دونوں گروہ میں کچھ نہ کچھ فرق کے ساتھ ساتھ مماثلت یعنی یہ کئی چیزوں کے اندر ایک طرح کے پائے جاتے ہیں اور بعض چیزیں بعض اور صاف اس کے اندر بعض پائی جانے والی باتیں کامن ہوتی ہیں اور اس اعتبار سے انہیں ایک ہی خاندان میں شمار کیا جاتا ہے اولڈ ورلڈ گدھ افریقہ ایشیا یورپ میں پائے جاتے ہیں یہ اپنی غذا یعنی مردار صرف دیکھ کر تلاش کرتے ہیں جبکہ نیو ورلڈ گدھ صرف گرم علاقوں میں پائے جاتے ہیں اس کا خاندان اولڈ ورلڈ گدھ کے خاندان کے مقابلے میں بالکل مختلف ہوتا ہے یہ جو گدھ یہ کیٹیگری جو ہے یہ جو تقسیم ہے گدھ کی یہ قسم جو گدھ کی ہے یہ سننے کی صلاحیت زبردست رکھتی ہے تقریباً ایک میل اونچائی سے مردار کو سن سکتے ہیں یہ یا تو تنہا رہتے ہیں یا پھر چھوٹے چھوٹے خاندانوں کی صورتوں میں رہتے ہیں تاہم کسی مردار پر ایک بہت بڑا گروہ کبھی جمع بھی ہو جاتا ہے جس کے اقسام کے لحاظ سے ان کی جسمانی لمبائی اور پنکھ کی لمبائی میں بھی فرق پایا جاتا ہے مثلاً کچھ گد درمیانی سائز کے ہوتے ہیں تو کچھ بڑے سائز کے گد کی جسمانی لمبائی مختلف پائی جاتی ہے عموماً سڑسٹھ سے اکیاسی centimetre sixty seven to eighty one centimetre means ستائیس سے بتیس انچ twenty seven to thirty two inches اور اس کے پنکھ کی لمبائی ایک اشاریہ دو سے دو metre one point two to two metres یعنی چار سے چھ اشاریہ چھ feet means four to six point six feet ان کا وزن دو اشاریہ سات سے چار اشاریہ پانچ کلو گرام یعنی چھ سے دس پاؤنڈ تک ہوتا ہے two point seven to four point five K G mean six to ten pounds سب سے بڑے سائز کا گد کا جسم تین فٹ یعنی اشاریہ نو میٹر تک لمبا ہو سکتا ہے three feet means point nine metre جبکہ ان کا پنکھ کی لمبائی نو اشاریہ پانچ فٹ یعنی دو اشاریہ نو میٹر تک ہو سکتی ہے nine point five feet means two point nine metre ان کا وزن آٹھ سے بارہ کلو گرام یعنی چھبیس پاؤنڈ تک ہو سکتا ہے eight to twelve K G means twenty six pound اس پرندے کے پنکھ نہایت مضبوط اور بڑے ہوتے ہیں یہ زبردست اڑان بھرے پرندے اور پرواز کے دوران جلدی نہیں تھکتے یہ ہوا پر تیرنے کے بھی ماہر ہوتے ہیں بغیر اپنے پروں کو پھڑ پڑائی یہ ایسے ہی تیرتے رہتے ہیں چھ سے سات گھنٹے تک تیر سکتے ہیں سکس ٹو سیون آورس پرواز کے دوران یہ اپنے پروں کو ہموا رکھتے ہیں دور سے دیکھنے پر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی مطلب بالکل مختلف چیز اڑ رہی ہو اور حالانکہ یہ گد اڑ رہا ہوتا ہے یہ تیرالیس میل فی گھنٹہ یعنی انہتر کلو میٹر فی گھنٹہ کی رفتار اڑ سکتے ہیں forty three miles per hour mean sixty nine kilometre per hour خوراک کی تلاش کے دوران یہ سو میل تک کا فاصلہ طے کر سکتے ہیں یہ ہنڈریڈ مائلز طے کر لیتے ہیں جب انہیں خوراک کی تلاش کی حاجت ہوتی ہے شاید یہ سب سے اونچا اڑنے والا پرندہ ہے حتیٰ کہ ایک بار ایک گد سینتیس ہزار فٹ یعنی گیارہ ہزار دو سو اٹھہتر metre thirty seven feet means eleven thousand two hundred and seventy eight metre کی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے ایک جیٹ جہاز سے ٹکرا گیا ویسے عام طور پر یہ ہزار سے تیرہ سو thousand to thirteen hundred metres کی بلندی پر پرواز کرتے ہیں یہ مردار کھا کر ماحول کو صاف کرنے میں مدد دیتے ہیں دراصل یہ زخمی اور بیمار جانوروں اور جانوروں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنا نشانہ بناتے ہیں یا پھر ایسے عمر رسیدہ جانوروں کو نشانہ بناتے ہیں جو مر گئے ہوں اس کے علاوہ مختلف جانوروں کی طرف سے کیے گئے شکار پر بھی یہ اپنا ہاتھ صاف کرتے ہیں دریا کے کناروں پر موجود مچھلیاں بھی ان کی غذا ہوتی ہیں یہ عموماً شکار کر کر تازہ حصہ پہلے کھاتے ہیں اور باقی حصہ بعد میں جب مردار کی کھال اتنی موٹی ہو کہ ان کی اپنی چونچ سے وہ یہ پھاڑ نہ سکیں تو اس وقت یہ دوسروں کو موقع دیتے ہیں یعنی دوسرے مردار خور جانوروں کو موقع دیتے کہ وہ آئیں اور کچھ کھائیں جب وہ کچھ کھا لیتے تو اس کے بعد یہ رنر اپ کی صورت اختیار کر کر دوسرے نمبر پر اس جانور کو اپنی خوراک بناتے ہیں جب شکار بکثرت ہو تو یہ گوشت کو نگلنا شروع کر دیتے ہیں اس وقت تک جب تک ان کا پوٹا بھر نہ جائے اس کے بعد یہ بیٹھ کر اونا شروع کر دیتے ہیں اور غذا کے ہضم ہونے کا انتظار کرتے ہیں یعنی کھاتے نہیں نگلتے ہیں ہماری آج کی بھی ایک تعداد یہ کہ جو کھاتی کم نگلتی زیادہ عموماً یہ اپنے بچوں تک بھی اسی انداز سے غذا پہنچاتے ہیں یعنی یہ جو نگلا ہوا ہوتا ہے نا کھایا تو ہوتا نہیں بس جو جو ہے پیٹ میں اسٹور کرے یہ ان کے پاس جاتے ہیں اور اپنے پوٹے سے غذا اگل دیتے ہیں اور گد کے بچے وہ غذا کھاتے ہیں گد ایک وقت میں تیرہ پاؤنڈ تک غذا نگل سکتا ہے تھرٹین پاؤنڈس گد کی بحیثیت مردار خور بڑی اہمیت ہے اور دل اصل اپنے مردار خور ہونے والی صفت سے پوری طرح مطابقت بھی رکھتا ہے مثلاً اس کے میدے میں نہایت مؤثر گیسٹرک جوس پائے جاتے ہیں جو ہر چیز یہاں تک کہ ہڈیوں کو بھی گلا دیتے ہیں حتیٰ کہ یہ ایسے گلے سڑے مردار کو بھی کھا لیتے ہیں جو کہ سخت جراثیم زدہ ہو اور ہضم کرنے کے لیے بھی اس کا یہ گیسٹرک جوس اس کو فائدہ دیتا ہے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ ایسی خطرناک بیماریوں والے مردار جانور کو جو کہ دیگر جانور اور انسان کے لیے باعث ہلاک ہو یعنی عام جانور کھائے یا عام انسان کھائے تو مر جائے مگر گد انہیں بھی کھا لیتا ہے اور اس کو کھانے کے بعد ہزم بھی کر لیتا ہے سائنسدان گد کا مردار تلاش کرنے کے حوالے سے دو طرح کی تھیوریز پیش کرتے ہیں کچھ کہتے ہیں یہ اپنی بے پناہ سونگنے کی صلاحیت کے سبب مردار تلاش کرتے ہیں جیسا کہ پچھلے پہلے ہم نے بیان کیا جبکہ بعض کا کہنے کہ گد سوکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور یہ دیکھتا ہے کسی گدھ کا پیچھا کرتا ہے اور دیگر جانوروں کا پیچھا کرتا ہے پھر مردار تلاش کرتا ہے ایک دلچسپ سوال یہ کہ گد کو کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ جو سامنے جانور بیٹھا ہوا یہ زندہ یا مردار یعنی گد اترتا ہی مردار پر ہے زندہ پر اترتا ہی نہیں ہے لیکن اس جانور کو کیسے پہچان لیتے کیونکہ بس اوقات تو جانور سو رہا ہو جب سو رہا ہو تو اس کو بھی مردار ہو سکتا ہے تو اب ایسی صورت میں گد کیسے پہچان لیتا ہے کہ یہ جانور مردار ہے یا یہ جانور آرام کر رہا ہے اس کا جواب کئی سائنسدانوں کو اب تک معلوم نہ ہو سکا مگر بات کہنے والوں نے یوں کہا اپنے مشاہدات کو بیان کیا کہ وہ پہلے نوٹ کرتا ہے کہ یہ جو جانور ہے یہ سب جانوروں سے الگ پر رکھا ہوا ہے یا نہیں اب یہ جانور الگ ہے نہ یہ اپنے ریوڑ کے ساتھ ہے نہ اپنے گروہ کے ساتھ ہے یہ بالکل الگ ہے اسی حال میں آرام کر رہا ہے اگلے دن پھر آئیں گے پھر دیکھیں گے آرام کر رہا ہے آرام کرنے کے بعد اب کیا کریں گے اب فوراً نہیں بیٹھ جائیں گے اس جانور پر اب جانور کے ارد گرد اڑنا شروع کر دیں گے اب یہ اڑتے رہیں گے اڑتے رہیں گے یہاں تک کہ انہیں محسوس ہو جائے گا کہ یہ جانور مر چکا ہے تو اب جا کر اس جانور کے اوپر اطمینان سے بیٹھ کر اسے اپنی غذا بنا لیں گے جو مردار ہوتا ہے گد سیدھا اس کی ٹانگوں پر آتا ہے اور وہاں جا کر پیشاب کر دیتا ہے یہ جو اس کے پاس گیسٹرک جوس وغیرہ پائے جاتے ہیں اس کے ایسے ایسے مادے پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا جو خارج ہونے والا مادہ ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ مادہ بھی جراثیم کو مار دیتا ہے اتنا خطرناک ہوتا ہے اور اس طرح مردار کے پہلے وہ جراثیم مارتا ہے اور اس کے بعد اسے اپنی خوراک بناتا ہے اس کے علاوہ جسم پر جو یہ پیشاب کرتا ہے اس کا باعث یہ ہوتا ہے کہ ٹھنڈک اس کے جسم کو حاصل ہوتی ہے اور اب یہ کھانے کی طرف بڑھتا ہے جس کے جسم میں چونکہ پسینے کے غدود نہیں ہوتے لہذا یہی وہ عمل ہے جس کے سبب گد اپنے جسم کو ٹھنڈا کرتا ہے گد کے بعد اقسام کے گلے میں وائس باکس نہیں ہوتے اس لیے دیگر پرندوں کی طرح یہ باقاعدہ بول نہیں پاتے تاہم پھر بھی کچھ نہ کچھ آوازیں یہ پیدا کرتے ہیں اور ان کی آواز کیا ہوتی ہے اس کا بیان شروع کے اندر ہو گیا کہ یہ کہتا ہے یبنا آدما اشما شیتا ان نل موتا ملاقیق وہ کہتا ہے کہ اے ابن آدم تو نے جتنا جینا ہے جی لے مگر ایک دن موت ضرور تجھ سے ملاقات کرے گی اسی طرح خطرے کے وقت یہ عجیب سی آوازیں نکالتا ہے گد کے بچے بھی بھوک کے وقت خاص آواز نکالتے ہیں اگرچہ گد مضبوط چونچ رکھنے والا ایک بڑا پرندہ ہوتا ہے پھر بھی یہ لڑنے کے بجائے پیچھے ہٹ جانے کو ترجیح دیتا ہے یعنی اس کی طبیعت میں جارحانہ اقدامات کرنا نہیں ہے یہ لڑنے مرنے والا نہیں بس وہ مردار ملے اپنی کھاؤ اپنی سائڈ پکڑو اور زندگی گزارو تاہم گد کے دفاع کا انداز ہی بڑا عجیب ہے اور وہ یہ کہ اپنے مخالف کے منہ پر انتہائی بدبو دار الٹی کر کر اڑ جاتا ہے یعنی خود گندگی کا ڈھیر ہے تو سامنے والے کو بھی گندا کر دیتا ہے اور اپنا کام نکال دیتا ہے اس کے روایتی بھی کچھ دشمن ہیں جی ہاں اس کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ سانپ ہے جو اس کے انڈوں اور چھوٹے بچوں کو کھا جاتا ہے جبکہ مردار کے گوشت پر بعض اوقات بڑے گد بھی اس چھوٹے گد کو نشانہ بنا دیتے ہیں عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ جب گد کہیں ہوا میں چکر کاٹ رہا ہے تو وہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں مردار ہے حالانکہ ایسا نہیں گد بلندی پر جانے کے لیے دائرے کی صورت میں چکر کاٹتا ہے اس کے علاوہ یہ غذا کی تلاش یا پھر کھیل کے طور پر بھی چکر لگاتا ہے گدھ اس معنی میں انسانوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے کہ یہ ہمارے جانوروں کا مردار بھی کھا لیتا ہے خطرناک بیماریوں کو پھیلنے سے روکتا ہے اور جو انسان اور جانور دونوں کو متاثر کریں ایسی بیماریاں بھی اس کی وجہ سے جو کھا لیتا ہے تو اس کی وجہ سے بچت ہو جاتی ہے گد کی نکاح بہت تیز ہوتی ہے یہاں تک کہ کھلے میدان میں تین فٹ کے مردار کو یہ یا چار فٹ دور کے مردار کو بھی دیکھ لیتا ہے تھری ٹو فور میلس جو مردار دور پڑا ہوا ہے اس کو بھی دیکھ لیتا ہے ہاں رات میں یہ بہتر طور پر نہیں دیکھ سکتا یہ بڑا اور پرکشش پرندہ ہونے کے باعث چڑیا گھر میں بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے یہ جنگل سے زیادہ قید میں زیادہ بہتر زندگی گزارتا ہے گدھ کی عموماً عمر پندرہ سے بیس سال ففٹین ٹو ٹوینٹی ایئرس تک ہوتی ہے جبکہ بعض تو پچاس سال ففٹی ایئرس تک بھی زندہ رہ جاتے ہیں دیگر پرندوں کے مقابلے میں ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے گد انسانوں کی پہنچ سے دور کسی درخت یا چٹان وغیرہ پر گھونسلہ بناتے ہیں ایک انڈا دیتا ہے دونوں یعنی نر اور مادہ بتیس سے اڑتیس دنوں تک انڈوں پر بیٹھتے ہیں thirty two to thirty eight days یہ انڈوں پر بیٹھتے ہیں جس کے بعد بچے نکلتے ہیں جو ہر طرح سے اپنی بقا کے معاملے میں اپنے والدین پر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 میں دیکھنا اب میں دیکھنے کی اس کی تعبیر کیا ہوگی کسی نے گد کو خواب میں دیکھا اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اسکرین پر دیکھنا اور ہے خواب میں دیکھنا اور ہے ہاں لیکن اسکرین پر زیادہ دیکھنے والا اور بہت زیادہ ذہن میں سوار ہونے والی بعض چیزیں وہ بھی میں آ جاتی ہیں خواب میں ہے تو اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے گد کو میں دیکھنا بادشاہ پر دلالت کرتا ہے اگر کسی شخص سے خواب میں دیکھا کہ گد اس سے جھگڑ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ بادشاہ اس سے ناراض ہو جائے گا اور اس پر کسی ظالم کو مسلط کر دے گا مگر ساری باتیں یاد رکھیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے خواب کی تعبیر ضنی ہوتی ہے لیکن ایک تعداد خواب کی تعبیر میں دلچسپی رکھتی ہے خواب کی تعبیر بیان کی جاتی ہے ورنہ تعبیر جس کو بیان نہیں کی جائے بس اوقات ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے اس کو اطمینان نہیں ہوتا تو چلیں ان کو اطمینان دینے کی نیت ہی صحیح اس نیت سے ہی ہمارے یہاں سلسلہ بھی چلتے ہیں خوابوں کے حوالے سے مدنی چینل پر تو خواب کی تعبیر کو تعبیر سمجھیے ایک اشارہ سمجھیے اور اس زنی چیز کو زنی سمجھے یقینی نہ سمجھیے گھبرائے مت پنڈے گد سے خوف زدہ رہتے ہیں جو شخص خواب میں دیکھے کہ وہ کسی گد کا موتی گد کا فرما بردار گد کا مالک بن گیا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی اس سے بہت بڑا ملک یعنی بہت بڑی بادشاہ بہت بڑی چیز بہت زیادہ مالا مال ہو جائے گا جو شخص خواب میں گد کا بچہ پائے تو اس کے یہاں ایسے بچے کی پیدائش ہوگی جو عظیم اور باوقار آدمی بنے گا پس اگر خواب میں کسی شخص نے گد کے بچے کو نوچ دیا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کے مرض کو طول دیا جائے گا بس اوقات گدھ کو ہاتھ میں دیکھنے کی تعبیر بدعت و گمراہی سے بھی دی جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالی اشاد فرماتا ہے اور ہرگز نہ چھوڑنا ود اور سوا اور یغوس اور یعوق اور نصر کو اس آیت سے بلا یغوسا بلا یعوقا سے پہلے ود اور سواد کا بھی ذکر ہے تو ترجمہ کنزول ایمان اس حصے سے بیان کیا گیا اور ہرگز نہ چھوڑنا ود اور سوا اور یغوس اور یعوق اور نصر کو اور بے شک انہوں نے بہتوں کو بہکایا تو جو عربی میں بھی اس کو نثر کہا جاتا ہے اس جانور کو گد کو تو یہاں پر اس نثر کا ذکر ہے اور اس کا ایک کام گمراہی کا بھی بیان کیا گیا تو علماء معبرین نے یہاں پر اس کی تعبیر ایک یہ بھی بیان کی کہ یہ جو جانور ہے اس کو دیکھنا بس اوقات بدت اور گمراہی کی طرف دلالت کرتا ہے اور یہ بات پہلے بھی اس